جتنا اسلام بنانے اور اس کے وجود میں آئیں گے دوسرے طریقے ہوں گے اور جن کو کو ہمارے اسلام اسلام بناتے ہیں میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور کسی بھی طریقے والے اور نقشوں والے عام انسان کو اس سے روک نہیں سکیں گے اسلام میں آنے سے روک نہیں سکے اسلام کے احساس کائنات کے نقصوں پہ نہیں اسلام کے نقصوں پہ نہیں ہے بلکہ ان کے مقابلے میں دعوت قدوس کی طاقت اور قدرت اور تصرفات تسلیم کر لینے اور دل میں بٹھا لینے پر بلکہ ان کے مقابلے میں دعوت

اس میں میں نہیں ہے یعنی مقابلے قدوس کی طاقت مطلب اور اور قدرت کے کے لینے لینے بٹھا پر ہے کائنات والے نقشوں میں نقشوں کے اعتبار سے پابند نہ بنتا اور پابندوں کے کے اعتبار سے بن کر کائنات کے نقشوں کو چلانا استعمال کرنا کائنات کے نقشوں سے

اظہاری یعنی احساس ایمان کی طاقت وجود میں آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اختارہ سالوں نے ایمان کے کے قائم ہونے کے لیے محنت کا میدان گرام گرامر کے ہاتھوں قائم اختار سالوں نے اس ایمان کے احساس کے قائم ہونے کے لیے مہمان اب ایک کام کا تو قائم قائم اور اور جتنی قسم کی ہوئی تھی انسانوں کو قیامت کے کے کے لیے رضا سے پر میرے کام میدان قائم کرنے تھے ان سب مقابلے میں سب کے مقابلے میں ان پر کا یقین حال میں خداوت قدوس کی قوت کا یقین پیدا کرنے کے لیے اردو زبانوں میں اردو شکلوں میں اردو اسلام کو مبوس فرما کر شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب سے سب کچھ ہو یہ آبار

طیب اللہ ظاہر کر کے اس صحرا کا برباد کر کے اس احساس کی حیثیت کو جس وقت کو قیامت سے کہہ کر ختم کر دیا رضبود علیہ السلام ان کے صدر وقتوں کو بچا کر ایمان ایمان والے عمل کی اہمیت پیدا کی حضرت صلی علیہ السلام کو صنعتوں کے نقطوں میں ان سے سرسر ہونے کامیاب نہ ہونے

عظمت کے نقشوں کے مقابلے میں ہاں۔ عظمت کے نقشوں سے نہ ہونے پردہ رب جن سے سب کچھ ہو جانے اور ہر طرح ہو جانے کی آواز لگوائی حکومت ربولیہ کے سارے نقشے کو ذیب امن السلام کی پیدائش روکنے پر لگا کر نقشے حکومت کے مقابلے میں پیدا کر کے دکھلایا اور ابھی پیدا کر کے باوجود اکثر حکومت کے ان کے بہانے پر متوجہ ہو رہے یہ پار پار کے دکھا دیا ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس جگہ سے جہاں ایک گھر کے پلے کا نقشہ بھی نہیں تھا ساری دنیا میں ان کی قربانی اور دعا پر امت مسلمہ کو وجود دے کر اور ساری دنیا سے آج کا سلسلہ اپنے گھر کی طرف قائم کر کے قیامت کے لیے یہ بنیاد قائم کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو پوری حکومت کے سہ نقشوں کے تحریک ہونے کے باوجود ایک گھرانے کو بھی گزند نہ پہنچے اور اتنے تھوڑے سے مسئلے میں حکومت کا پورا نقشہ فیل ہو جائے اور وہ کسی بات کو چاہنے بغیر کسی ظاہر اسباب و وسائل کے پوری دنیا میں دار و برس کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو چلا کر دکھلا دی حضرت علیہ السلام کے ذریعے وزارت کے نقشے میں وزیر وزیر کے گھر کے سارے اسباب و وسائل کے استعمال کے باوجود وزارت کے خطرہ ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام کو بغیر ظاہر و مسائل کے ہے خوفناک برازیل میں ایسے نظم کر کے کے مظاہر نقصے سے سے نہ ہونے ورنہ رمض سب کچھ ہو جانے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا ہر مجھے کو زوبہ زوبہ قوم میں کھڑا کر کے اور اور ہر طرح کے اسباب سے محروم کر کے اور حکومت کو ارد بابو صاحب دے کر وہی آواز اب حسین السلام کے ذریعے اٹھائی اور بہت دنوں سے ابام و تفیم کے بعد نامانے کی صورت میں حکومت جو میں تمام چاہنے والوں کے اسباب و شاعری میں خیر اور نے نابود کر کے اردو پایا کو بردیا دیا زمیا ہر کی عرضی عمر کی جبری و علوی عطا فرما کر ایمان عمل کی راہ سے غیر اسباب و مسائل کے کامیاب ہو جانے کی بنیاد کو موقع کیا اور قانون کو میں مار کے دسا کے مار کے رقصوں سے کامیاب نہ ہونے اور ایمان کی قبر سے مار کے مقابلے میں کامیاب ہونے پر ثابت کیا شعبر سنان کے ذریعے تجارت کے نقشے میں نہ ماننے والوں کو ادا کر کے نقصوں سے نہ ہونے کی بجات کو قائم کیا اور اسماعیل اسلام کو پانی غیر ذرا میں بڑے شرما کر مقام باغات اور کھیتوں نہروں کے نقصوں میں ہلاک کر کے بنیادی انسانی کی اہلیت ختم کی معاشرے کی خرابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آواز اٹھا کر نہ ماننے کی صورت میں پورے نقشوں کو میں نقشے والوں کے علاقہ پر بات کر کے انسانی تعبیر کے نقشوں کی حیثیت ختم کر دی گئی حضرت علیہ السلام کو طرح طرح کے ایجادات کے زمانے میں بھیج کر ان کے ذریعے بغیر ایجادات کے اسے زیادہ کرا کے دکھلا دینا اندھوں کو بینا کر دینا مردوں کو زندہ کر دینا اڈے کا جہاں پہ بنا کروا دینا وغیرہ وغیرہ اور زندہ آسمانوں میں اٹھا کر ساری ایجادات کی بنیادوں کی حیثیت ختم کر دی الغرض سارے بے کرام اسلام کلمہ طیبہ کی آواز کو دیکھ کر اٹھے اور غرض سارے انبیاء علیہ السلام کلمہ طیبہ کی آواز کو لے کر اٹھے ماضی و خداوند قدوس سے انہوں نے کہا سب نے ہی انکار کیا اور اللہ رب العزت سے سب کچھ اور عطا سے ان کی قدرت سے وہ جانے کو سبھی نے بتلایا اور قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب نے عملی طریقے بتلائے نقشے جن کے ہاتھوں میں تھے ان کو بتلایا سمجھایا جن کے ہاتھوں میں نہیں تھے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کوشش کی اب جنہوں نے نقشوں کے مقابلے میں اب جنہوں نے نقشوں کے مقابلے میں خدا خدا دیا کا یقین کیا ان کے دیے ہوئے آبار سے زندگی وہ وہ پھلے پھولے چمکے چاہے نقشے کائنات کے حامل حامل تھے یا غیر اور جنہوں نے یقین اور آباد کی کی تردید جو اللہ رب عطا فرمائے تھے نے اپنے علاقوں برباد کیا چاہے وہ نقشہ زندگی کے نکلنے والے تھے یا نہ ڈنے والے سب کے آخر میں سب کے سردار ہمارا شاہروں نے اسی کرنے والی بنیاد پر اٹھا اسے کرنے والی بنیاد پر اٹھا جس پر مفتی ممبیا کرام مفتی زبانوں میں سیکنڈوں میں اٹھائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں پہلے ساری چکروں کے مقابلے میں اٹھایا گیا اور آپ کو ساری دنیا میں پہلی ساری اور قیامت کے لیے اٹھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سجدہ ہونے کے یقین کو بھی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سے نہ ہونے کے یقین کو بھی رائے قوموں سے نہ ہونے کو بھی حکومت وزارت تجارت زراعت جائیداد وغیرہ جیسے جتنے کامیاب ہونے کے کائنات سے آشر شدہ نقشوں انسانیت ابھی کامیابی والی محنت اٹھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کامیاب نہ ہونے کا یقین اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قدر سے اطرح کامیاب ہو جانے کا یقین لائے اور ہر طبقے اور شکل اختیار کرنے والوں کے لیے اسی بنیاد پر اپنے تین بھی لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کا یقین نکال کر اللہ رب العزت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اکثریت اور اکثریت کو عمل کے طریقے بتلائے قومیت کا یقین نکال کر کبھی اور ضعیف کو عمل کے طریقے بتائے حکومت کے حکومت کے نقصوں کا یقین نکال کر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دین پیدا کر کے ہر ایک کے اپنے نقشوں میں خداوت نے خطوط سے سے حاصل کرنے کے کے لیے نقشے نقشے نقشے اعتبار آباد اپنا فرمائے کسی بھی والے والے بغیر کو آپ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو نقشوں سے یقین ہٹانے کی طرف نہ پکارا کسی والے والے بغیر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا جو سے پکارا اور کی فائدہ حاصل کرنے کے امن نہ بتلائے اب یہ یقین سارے والوں کے درمیان اور اور ساری شکلوں شکلوں میں میں میں گھسے ہوئے انسانوں پیدا ہو اب یہ یقین سارے جو والوں کے درمیان اور ساری شکروں میں گھسے ہوئے سے محروم انسانوں میں پیدا ہوں اور ہر شگھر والا محرومی والا ابھی محرومی کی نوعیت میں انعامات کو اختیار کر کے نارائن کی تربیت اور کامیابی حاصل کر کے اطمینان سرور و سکون حاصل کر لیں جس حساب سے یقین نامار کی محروم محروم ہے ہو یتیار کے لیے پہلے بٹھایا کیا اب یہ یقین سارے شعبوں باروں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے اور شکلوں سے محروم انسانوں میں پیدا ہو اب یہ یقین سارے شعبوں والوں کے درمیان اور ساری شکلوں میں گھسے ہوئے گسے انسانوں میں پیدا ہو اور ہر شکل والا اور محروم والا ابھی محرومی کی نوعیت میں کو اختیار کر کے تربیت کامیابی حاصل کر کر کے اور کو حاصل کر لیں اور جس جس جو اس اس اس اثر سے محروم ہوں ہوں اور بلندی کے کے برادر قائم لیے سارے و شکلوں کو اقدار کرنے والوں کو بھی محنت مجاہدے کی دعوت دی گئی اور جو خیرات اس سے زندگی بنانے سے محروم ہیں انہیں بھی محنت کرنے میں اٹھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی طبقات کے انسانوں کو اس آواز کا لگانے والا بنایا اگر یہ دنیا کا احمد نہ ہو تو صرف جان جھونک دینے تکاری برداشت کرنے کی دعوت دی اور اگر مار بھی رکھتے ہوں تو اس آواز کے پھیلانے پر مار لگانے کی بھی جان لگانے کے ساتھ دعوت دی جنہوں نے مانا جنہوں نے مانا انہیں ان کے نقش سے نکال کر جنہوں نے مانا انہیں انہیں نقشوں سے نکال میں سے نکال کر طبقات والوں والوں والوں کو کلمہ کو جو کلمہ ہونے کے کلمہ کو ہونے کے اعتبار سے جمع کر کے اس آواز کے پھیلانے کے لیے قرآن پر ڈالا اور اللہ رب العزت سے پیدا حاصل کرنے والے آبار بتلا مطلب کر اس کے سیکھنے سکھانے کی عمومی فضا راستے سے دونوں جہاں میں درجات حاصل کرنے اور بنایا عذاب عمر صاحب سے بچے کی طرف توجہ کیا اپنے اپنے مقام پر مساجد کے ذریعے نماز مذبع کر کے ایمان کے مجلس سے بھی قائم کی علم کے حلقے بھی جوڑے ازار و دعوت کی بزائیں قائم کی ہر عمر کے تھے کہ سکھانے کا نظم بھی بھی کیا اور اور اور ایک ایک دوسرے کے کے کے کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ لیے اللہ اللہ اللہ والے اگر آپ کی کی کی کی مشق عبادت یقین یقین قوت کامیابیوں رسول صلی علیہ وسلم باطنی اتباع کے مشق کرتے ہوئے عادت ڈالی اور دعاؤں کے ذریعے ادار سے حاصل کرنے کے کے لیے کائنات نقشوں کے مقابلے میں کوئی حاصل کیا اس یقین پہ دعائیں مانگنے سے انبیاء کرام کے کے زمانوں میں نقشوں مقابلے میں کامیابیاں عطا فرمائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل انسانیہ کے اجتماعی اور اجتماعی انفرادیہ بختی عرب دیا گھر کے لیے جتنی بھی دعائیں ایسا فرمائی تھی سب لوگ یقین کے مشق کے ساتھ سیکھ کر اور سکھا کر اقتدار کرنے والے بنے اور اپنے بھی شکلوں شعبوں کو چلانے کے لیے انعامات کے بس کی اور معلومات حاصل کی جن کی پابندی کے ساتھ شعبوں کو چلانے میں دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ رب کے مدد سے اپنے اپنے شعبوں اور شکلوں میں برتقات حاصل ہوں گے جو شکلوں کو بڑھانے کی محنت میں آج دن نمی ہونے والوں کو بوجہ خراب یہ یقین عمل حاصل دے اگرچہ شکلیں کائنات کی نقشوں کی بڑی سے بڑی ان کو حاصل ہے جب اپنے نقشے زندگی میں سے جب امیر زندگی میں سے ہر وقت نکالا رہا مساجد کی تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت میں بھی اپنے اپنے جان سے لگنے نگری کا معیار قائم کیا نقل میں بھی اپنے اپنی جان اور بات سے سمیا جب ہمیں نقش زندگی میں سے ہر وقت نکالا مساجد کی تعلیم و تربیت میں بھی اپنے اپنی قائم کیا حرکت میں بھی ہر شخص نے اپنے بھی مال سے حصہ لیا تو کل میں میں ہمارا یقین ایک حقیقت بن کر دنوں ہو گیا اور زندگی کے سارے شعبے آباد سے آراستہ ہوئے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبے والوں اور کی کامیابی کا انحصار بتلایا تھا ان کے خلاف ورزی میں جن کے بڑھنے کی بگڑنے کی دھمکی دی تھی دنیا کے نقشوں کے اندر ٹکنے والوں کا نقشوں کے اندر ٹکنے کا وقت اگر کام ہو گیا برآمد میں کمی ہوئی بوجہ بیرون اخراج کے لیے بوجہ بیرون اخراج کے لیے مساجد کے اندر کی اپنے اور کے تعلیم و تربیت کے اور ایک دوسرے کی زندگی کی خبر لینے کے اور دنیا کے رقصوں سے پیرو انسان رکھا میں برداشت کے مقدار پڑھے انہیں بڑھے انداز کے اشتکار کی وجہ سے مگر پرانی الفاظ ایمان ہمارے سارا زبان کے بول نہیں رہے بول نہیں رہے بن گئے مل گئے یقین کیے کہ ایسے عجیب بن گئے سامنے کوئی بھی شکل ٹھہر نہیں سکتی تھی اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسے پیوست ہو گئے کہ زندگی کا اور لاکھ سے اور لاکھ مناظر یا خوشن والے خوشن والے مناظر ان آواز سے بھوک نہیں سکتے تھے جب تک امت محمدیہ راشد صلاحت و شراب میں تعلیم اور تربیت کے دعوت و نقل حرکت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے ایک ایک قائم رہے دنیا میں ان کا وجود بڑھتا رہا اور جتنا جتنا کائنات کے نقشوں میں دیکھنے کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے آمار ہمارے دعوت تربیت زندگیوں سے نکلتے چلے گئے یقین کا معیار بھی کربے لڑتا چلا گیا اور جن کے امان بھی کلمے والے ٹیکے سٹتے چلے گئے یہاں تک کہ ایمان یقین ایک بول رہ گیا اور امان ایسا باعثہ جھگڑے کی بنیاد بن گئی بنیاد بنیادیں بن گئے اور سارے مساجد پر آ پڑے جو پچھلی قوموں پر کلبے کے نفس کے اقرار کے بعد یقین عمل کے سیاح پر آئے تھے جن سے چھٹکارا اس وقت تک نصیب نہیں ہوا جب تک دوسرے نبی نے آ کر ان میں کی حقیقت کو ان میں زندہ ہونے اور آباد میں ان میں زندہ ہونے کے لیے محنت ہی کی جیسے بنی اسرائیل علیہ السلام نے ایمان کے لیے بھی ان میں محنت کی یعنی ایمان والی نمازیں ان میں زندہ ہو جانے کے لیے محنت کی ایمان کے لیے میری محنت کی اور ایمان والے تمہارے ہونے کے لیے محنت کی جب ایمان اور اس کے امان تمہارے امان زندہ ہوئے سارا شان انہیں عبرت کرنے کے لیے نقشوں کے مقابلے میں پھر اپنے قدرت قابلہ کو ظاہر فرمایا اب اس امت میں حقیقت کے زندہ ہونے رامان کا بیان قائم کر دی کہ میں نے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبوس نہیں کیے جائیں گے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق محنت امت کے لیے میں عائد ہوگا حاصل کو اپنا یقین ٹھیک کرنے اور اپنا اپنا محسوس کرنے اور دوسروں کے یقینوں کو بدلنے اور ان میں آمار کا پیار قائم کرنے کے لیے آپ سب والے تعلیم التعلم تربیت و دعوت عبادت کے آباد کے وجود میں ڈالنے کے لیے چار میں جھوکری پڑے گی اور مال میں خرچ کرنا پڑے گا اور اس کے چالو ہونے کے لیے اللہ کی تعلیم و تاش کرنی پڑے گی اگر اللہ رب العزت کے توفیق سے امت کے طبقات میں اس بارک والی محنت کے لیے جان جھوکرے سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے خبر کرنے کرانے گھر رشتے دار کر جائے گا تو میں کلمہ تجربہ کی موقع ان میں زندہ ہوگی اس کو سارے انبیاء کرام میں تمام پرسن اس کے لیے کہ تشریف لائے اور آمار کا معیار ندیوں میں قائم ہوگا جس کو بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے اور جسے سارے انبیاء کرام کے آمار کے دل کو نے بے نیاز کر دیا اور وہ ساری مدد کی شکلیں جو کبھی دنیا میں ظہور پذیر ہوئی ہیں ظاہر ہوں گے اور وہ کویا امت کا امتیاز حاصل ہوگا جس میں پچھلے تقریر ظاہر کیا ہے ظاہر کیا ہے بنا ملک مار کے بنا ملک مار کے نقشوں سے نہ کبھی بہت آبا ابد زندہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا ورنہ ملک و مال کے نقصوں سے کبھی ایمان اعمال عمل زندہ ہوا نہ ہوگا تبلیغ کا مقصد ہے اپنی ترتیب زندگی کے بگڑنے سے جو یقین و عمل میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس زندگی کی ترتیب بدلنے کے لیے اپنے مثال کے مطابق ہاتھ پیر مارنے اور کوشش کرنی ہے آگے مرنے کے بعد کوئی مجرم میں ہمارا شمار نہ ہو جو کائرات کے نقشوں میں بالکل یا جذبہ ہو جذب ہو کر کلبے کی حقیقت اور ہمارے ماما سر کے بگاڑ تریب الجا کا باعث بنے بابا جی سر توجہ نہ کرنے اور اپنا وطن لگا کے اس کو نہ سیکھنے اور دوستوں کو سمجھا بجا کر نہ سکھانے کی صورت اس کے اپنے دماغ ہوا کر اور تجربے سے کر کے نہیں بلکہ جس طرح ابتدا اسلام میں جب اس کے قائد کہیں موجود نہیں تھے یکم زندہ کرنے کے لیے کمرے ہم پر باندھ کر اپنے مشرقوں سے ون کو نکالا گیا تھا اور جن میں جن صورتوں پر نکالا گیا تھا وقت آج بھی سارے صوبوں سے نکالا جائے اور ساری صورتوں میں نکالا جائے ان ساری اور ان بنیادی امروں میں ٹھیک ہونے کے لیے نکالا جائے جن سے یقین کی بنیادیں نقصوں سے ہٹ کر ادارب الساد قائم ہوں اور اعمال کی اعمال قطعی کے خواہشات سے ہٹ کر دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوں تبلیغ کا مقصد اپنے اپنے نقشوں کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ اپنے یقینوں پر کی درستگی کے لیے دوسروں میں اس قدر قائم ہونے کے لیے انعامات کی ترتیب اپنی زندگی میں قائم کر لیتا ہے انعامات کی ترتیب جن کے استعمال سے یقین بدلتے نیتیں بدلتی ہیں آمار کے طریقے بدلتے بادشاہ بدلتا ہے آگرہ کے اور ہمارے سارا وجود میں آتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے یعنی جن نقشوں میں ہم مشغول ہیں جن نقشوں میں ہم مشغول ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین اور والدہ ربل کے قدر قدرت میں نقش کے نقشوں کے ہو جانے کا یقین سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے یعنی جن نقشوں میں مشغول ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین والدہ ربل کے قبض قدرت میں نقشوں کے ہو جانے کا یقین چاہے وہ نقشوں کے مطابق اسے کامیاب کر کے دکھا دیں اور چاہے نقشوں کو ختم کر دیں یا ان نقشوں میں زندگیوں کو بگاڑ کر یا ناکام کر کے دکھلا دیں یا ان نقشوں کے بغیر بھی کامیاب کر دیں یا چھوٹے سے نقشے سے بڑی کامیابی دے کے دکھلا دیں یا بڑے بڑے نقشوں سے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ظاہر بنوا دیں اگر نقشے سارے کے سارے ان کے پابند ہیں کرنے کے سارے سارے کے سارے یہ بابت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر زندگی گزارنے کے لائے ہیں اگر ان کو سیکھیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو تارا شان بغیر نقشوں کے یا چھوٹے چھوٹے چھوٹے نقشوں میں بڑی بڑی کامیابیاں اپنے قدرت کابلہ سے عطا فرمائیں گے پوری کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے ذات گرامی میں سے ہمارے آماد میں سے ایک ایک عمل ایسے رکھتا آپ اللہ علیہ ایک عمل میں جو کامیابیاں ہیں اور ساری دنیا کے دکھ میں نہیں ساری ساری دنیا کے دکھ میں نہیں اب جتنا اس دعوت کو دیں گے سنیں گے سوچیں گے اس کی تجویز کے لیے کوشش کریں گے اس کے استغان میں نقش و جدا اختیار کریں گے تکاری برداشت کریں گے یا نگر میں بے بست ہوگی اپنے سے متعلقہ نقص و کی اہمیت و حیثیت کم ہو کر اور جب تلک آمان کی آمین تصویر پیدا ہو کر سارا آمان کا اختیار کرنا جہاں سے بھی آسان ہوگا باہر سے بھی آسان ہوگا یہ پہلا نمبر اس بنیاد پر زندگی کے نقشوں کو ڈالنے کے لیے اس بنیاد پر کے نقشوں کو ڈالنے کے لیے اور جب تلک آمان کا بابت بننے کے لیے نماز پر محنت کرنی ہے جو ہمارے میں سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل ہے جو ترقی کا زندگی کے نقصوں سے نکل کر جو ترقی کا زندگی کے نقصوں سے نکل کر اپنے استعمال میں عدالت احکامات کی تعمیر کی مشق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے کی نتیجے کی تباہ کے ساتھ اور اس میں اسی کی مشق ہے کہ جتنا میرا نماز میں استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا ظاہر وہ باتیں اتنا ہی بار گئے خدا میں میری دعائیں مقبول ہوگی اور تعالیٰ شان میرے بڑے نقصوں میں اس نے کاملہ سے کامیابیاں ظاہر فرمائیں گے میرے تصور میں نہیں آ سکتی اب اتنا بھی نماز میں مشابہت ہے محمد ارباب صرف کے ساتھ پیدا ہوگی اور یقین کامیابیوں کا نماز کے ذریعے اللہ رب العزت صفات کے ساتھ قائم ہوگا اب یہ تھا ابھی نماز مشابت محمد صرف کے ساتھ ہوگی یقین کا کامیابیوں کے نماز کے ذریعے عدالت کے کے ساتھ قائم ہوگا جن کے تمام شعبوں میں چلا ہمارے کے ساتھ پابند ہو کر استعمال ہونا آ جائے گا اس, اس نماز کی دعوت دعوت دینی دینی ہے ہے اس اس نماز کی کی تاکہ رغبت اپنے میں اور دوسروں میں پیدا ہو کر بعضوں کے روخ اپنے میں اور دوسروں میں بڑھے دوسرا نمبر تیسرا ایمان کی قوت اور نمازوں کی مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے ایمان کی قوت نمازوں کی مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے ان فضائل کی تعلیم کا عظیم بننا ہے جس سے ایمان سیکھ لیں اور نماز کے مشق میں پڑھنے کی رغبت اور شوق اپنے اور دوسروں میں پیدا ہو کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے دعوت دینی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جتنا انعامات کا اشتہار بڑھے گا اتنا دنوں کی کساوت دور ہو کر ہمارے علاقے کے استغال کے ساتھ استغال کے ساتھ نصیب ہو گئی اور خود انعامات کے برکات سے بھی مسائل دور ہو گئے رحمت ہے خدا دیا کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ایمان کی قوت نمازوں کے مشق کے لیے تعلیم کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے کے عادی بننا ہے فضائل کی تعلیم کا عادی بننا ہے جس سے ایمان سیکھ لیں ایمان کے بس میں پڑھنے کی رغبت اور شوق اپنے میں دوسروں میں پیدا ہو کر دعوت ایمان ذکر کا اہتمام رسول اللہ کی کی کی دماغ پاک دعوت خود بھی پابندی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جن انعامات کا بڑھے گا جنوں کی کساوت دور ہو کر ہمارے کے کے نگار ساتھ تسلیم ہوگی اور کچھ انعامات کے برکات سے بھی عیسائی دور ہوں گے احمد خدا بندیاں اس دروازے سبھی کے لیے کھلیں گے یہ تیسرا نمبر چوتھا آپ کے معاشرت والے اعمال جن کی درستگی کے بغیر رحمت گزار دیا متوجہ نہیں ہوتے مطالعین کی ترقیات اور نعمتوں کے دروازے نہیں کھلتے آپ اس کے معاشرت والے اعمال جن کی درستگی کے بغیر رحمت گزار دیا متوجہ نہیں ہوتی اور تارین کی ترقیات نعمتوں کے دروازے نہیں کھلتے اپنی ذاتوں سے ان کی اپنی ذاتوں سے ان کی اتنا پیش کی جائے کہ ہر مسلمان کا مسلم ہونے کے اعتبار سے اکرام کیا جائے اس سمجھ کی جائے کہ ہر مسلمان کا مسلم ہونے کے اعتبار سے اکرام کیا جائے اس کی بے عنوانیوں اور خبراہمیوں پر معاملہ کرنے کی بجائے مسلم ہونے پر جو معاملہ کرنا پر عائد ہے اس کو اختیار کیا جائے اس یقین کے ساتھ تمام کے طریقے آپ اس کے معاشرت میں جتنا جتنے زندہ ہوں گے جن کے بعد جانی بدا ہوگا جانی جانب پیدا ہوگا اگر رقصوں کے اعتبار سے پرست ہوں اگر رقصوں کے اعتبار سے پرست ہوں اور اگر خدا نخواستہ خودی کے اختیار نہ کیے تو پرستی میں مبتلا ہونا پڑے گا اگر یہ چیزوں کے نقشے کا سے کر لیے جائیں دوسروں میں اس کی بش کی دعوت قوت سے دی جائے تاکہ اپنے میں بش کی قوت پیدا ہو پیدا ہو اور دوسروں میں خدمت کا سلسلہ جان اور بال سے قائم ہو پانچویں بنیادی اعمال کی مشق اور دعوت کے لیے اپنی روایتی نقشوں میں سے اور یہ دوسری کی نیت کر کے وقت فارغ کیا جائے ان بنیادی اعمال کی مشق دعوت دعوت کے لیے اپنے دیگر جذبانی لفظوں میں سے ان کے ذریعے کر کے پتواری کیا جائے انہیں آمار کی دوسروں کو دعوت دی جائے انہی کی اپنے میں مشق آنے کے مشق کی جائے اور روزانہ کچھ وقت مسجد میں خرچ کیا جائے علم کے حلقوں میں بیٹھا جائے سیکھا جائے سکھایا جائے اچھے اچھے سوال سوال کے دروازے پڑھی جائیں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور دعا کی کثرت کی جائے اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے رحمتیں انعامات سے متوجہ ہوں گے ہفتے میں دو مرتبہ ایک گھنٹے اپنے محلے میں اور ایک گھنٹے دوسرے محلے میں انعامات کے زندہ ہونے کی نیت سے کر کے اور لوگوں کو جمع کر کے ایمان جبری کی دعوت دی جائے آمار کے تاجر میں کرنے پر ابھارا جائے تاکہ دوسروں دوسرے اس کو اختیار کریں اور مشق میں قوت یقین بڑھے ہفتے میں اس سے گزارنے کے لیے سب جمع کیے جائیں اس دعوت کو اس ایمان کے مشق کو اور آمار کے مشق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے برف باری کر کے باہر نکلنے پر آمادہ کیے جائیں ہر مہینے میں تین دن کے لیے سال میں ایک چلے کے لیے ساری عمر میں تین چلے کے لیے اپنا خرچ لے کر وعدہ کیا جائے دوسرے علاقوں میں جماعتیں بنا بنا کر پھرنے کے ذریعے تمام روئے زمین کی مساجد میں تمام روئے زمین کی مساجد میں دعوت کے زندہ ہونے انعامات کے مشورے پر پڑھنے کے لیے محنت کا میدان قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور جو لوگ جتنے بکرے فارغ ہو جائیں انہیں اپنے خرچ کے ساتھ اضافت و ایمان عمل کے بس کے لیے روانہ کیا جائے جب اپنے علاقے میں بس کا سر اچھی طرح ہو جائے جب اپنے علاقے میں بس اچھی طرح ہو جائے تو دوسرے ملکوں میں اپنے خرچ کے ساتھ اپنی بس بڑھانے کے لیے اکبر کریم گڑھ کے لیے دعوت کی تجویز کے لیے روانہ کیا جائے ہر علاقے میں مسلمانوں کو اس ترتیب پر اٹھانے پر اٹھانے پر پوری پوری محنتیں کی جائیں جتنا جس ترتیب میں لگ جاویں ان کے ساتھ ان میں کوئی بڑھاتے چلے جاویں جو ابھی تک اس محنت ترتیب میں نہیں لگے یہاں تک کہ اقدار شاہ اپنے لیے تو پردیب سے عام مسلمانوں کو ادارت ایمان عمل کی بس میں کھڑا کر دیں اپنے انہی سے یہ بگڑے ہوئے آمار کی درستگی ہوگی انہی جیسے یہ بگڑے ہوئے آمار کی درستگی ہوگی اس سے ان کے زندگیوں کے نقشے ایمان کی قوت اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہوں گے اس سے ان کی بستی اور جلت جو تبدیل سے بجلی گی اس اسی سے ان میں سے ہر ایک اپنے نقشوں میں سر سر سر سر شاداب ہوگا یہ پانچ ہوں گے سر یہ جتنی محنت کی جائے اس میں تو دنیا غرض شامل نہ کی جائے جتنی محنت کی جائے تو دنیا غرض شامل نہ کی جائے نہ اقتدار وہ عزت سامنے ہو نہ ملک و مال کی حوث ہو ایج و عزت کی حوث پر طلب ہو و عزت کی حوث پر طلب ہو اللہ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے دوڑی دھوپ اور محنت کی جائے کیونکہ یہی شعار انبیاء ہے ظاہر آئی کا جذبہ یہی ہے انعامات کے دماغ اشتغال پر اور اس طرح کی قربانیوں پر خوش ہو کر اللہ رب ال کے انعام کے دروازے کھول دیتے ہیں اور نقشوں کے پر سونے کے باوجود میں امرت پہ قابل کے دکھلا دیتے ہیں اتنا مسلمانوں میں ایمان و عمل کی دعوت جان و مال خطری مقدار اپنا پیدا سمجھ کر بڑھ بڑھے گی اس کے لیے رکھوال گنج کے میدان ان میں اپنے قائم ہوں گے اور تاجب و تاجب ان کا شعر بنے گا حضور صلی اللہ میں ابھی اجازہ آباد کہا کہ بگڑی جلیے بنانی آئیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا حصہ ہوگی اس وقت ان کو دیکھ کر ان کے مسائل کا حل ان کے بجلیوں کے تیجے میں بتانا کر کے قوم کی قومیں ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر میں محنت کر کے زندگی کے نتیجے بدل کر پر آنا اسے معاشرے کے لیے آسان ہوگا اور تارا آسان محض اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قلوب کو تمام اثر کے طریقے پر میں نے گرا مدد فرما یہ پورا دیا اور بھائی میں نے اس کو سنایا سب ہزار کہا میں ٹھیک ہے کروں گا اگلی بات مختصر سی بات مقصد یہ ہے کہ محنت میں حضور اگر صدر سر کا طریقہ زندہ ہو اور ان کے شعبوں میں اگر سر کے طریقے چالو ہوں جس کی صورت یقینوں کا زندہ کرنا اور عبادات کا صحیح رہج پر قائم کرنا اور اثرات کے اخلاق مشق کرنا اور ان ساری چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے علم و کی عام فضائیں قائم کرنا جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعمال جن میں بظاہر انسان کو دنیا کی کامیابیاں کتنی دکھائی نہیں دیتی اللہ اور نے اللہ کے رسول نے ان میں کامیابیاں یا بترائی ہے کی بات آپ کو یقین لانے کے لیے محنت کرنا یقین کی مشق تھا ساتھ اگر ہماری یہی عبادات دوسرے سے ہماری پابندیوں کے ساتھ ہم بھی زندہ ہو جائیں گی تو تارا شاہ ہمیں قدرت سے ہمیں کامیاب فرمائیں گے خدا کے بندوں کے ساتھ اگر ہمیں ان کے عید پر بن کے اللہ آ جائے گا اللہ کے بندے سے متوجہ ہو رہی ہے اب ان عبادات و اخلاق کے ان کی حقیقت پر آنے کے لیے ان کے بعد کو عید پر عید کر کے ان کے اوپر یقین کے ساتھ عبادات و اخلاق اختیار کیے جائیں گے زندگی کے سارے شعبوں میں یقین کی جلت پیدا ہوگی اور میری بات و خلاق کے بتلائیں گے انہیں شکل اختیار کر کے ظاہری شکل کو بہتر بنایا جائے گا اللہ رب کے ذکر کے ذریعے عبادات میں خوشبو کے بش کی جائیں گی عبادات کو اللہ رب کے راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے گا کچھ نبادات ارے بار وجود میں آئیں گے اور یہ احساس پر دین کے تیزوں پر زندہ ہو کر رحمت و انعامات کے دروازے میں رسول منافع کا ذریعہ بنے گا خدا سے کرام خدا سے کرام یہ کہ پانچ چیزوں میں جب آباد آ جائیں گے تو دین کا نقشہ وجود میں آ جائے گا یقین کی خصوصیت دوسرے عید کی شکل تیسرے خدا کا دھیان چوتھے لڑائی کا جذبہ پانچ اور نفس کا مجاہدہ پہلے درجے میں عبادات میں یہ پانچ دوسرے میں درجے میں اخلاق میں تین درجے میں معاشرت میں درجے میں معاشرے میں اب عبادات ان پانچ لانے کے لیے سب سے پہلے محنت کی جائے گی عبادات کو ان پانچ بتانے کے لیے سب سے پہلے محنت کی جائے گی اور ان پانچ باتوں کو عبادات پر زندہ کیا جائے گا عبادات ان پانچ باتوں پر زندہ ہوں گی بقیہ شعبوں میں یہ پانچوں چیزیں چل جائیں گی کی بات ان پانچ پر زندہ ہوں گے بغیر شعبوں میں پانچ چیزیں چل جائیں گے اور جب زندگی شعبے ان پانچ باتوں پر چلنے لگیں گے تو عبادات کی طرح باقی شعبے بھی ہاں؟ خدا کے کے رسول کا باعث بنے گے بس تفریح کا طریقہ کار اب عبادات کو ہاں باتوں کے ساتھ عبادات کی بس کی طرف کھینچ رہا ہے ان کے لیے اس کے لیے مقام پر محنت کرنی ہے اسی کی محنت کے لیے علاقوں میں پھرنا ہے اور ہاں ملکوں میں جانا ہے کار میں کچھ اچھا۔ آدمی اکٹھے ہو کر محلوں میں ہفتوں ہاں، میں دو دبا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس وسط کی طرف ہاں؟ متوجہ کرتے ہیں اور بس کے لیے باہر نکلنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان میں ایسے سے ساری عمر چار مہینے مانگتے ہیں اور سال میں چالیس چالیس دن ہر مہینے میں تین دن اپنی وسط کے مطابق پر آمادہ کرتے ہیں جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں ان کو جماعتیں بنا کر روانہ کر دیتے ہیں اور جن جگہوں پر اس کام کے جانے والے ہیں ان کے زیر نگرانی اس مشق کے سیکھے سیکھنے کے روانہ کر دیتے ہیں جو لوگ سیکھ جاتے ہیں ان کو دوسرے علاقوں اور ملکوں میں اس مقصد ترتیب کار پھیلانے کے لیے ان کے اپنے خرچوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے باہر نکلنے کے زمانے میں اپنے چوبیس گھنٹوں کو اپنے چوبیس گھنٹوں کو علاوہ سونے کھانے وغیرہ کی ضروریات کے وقت چار چیزوں میں وقت کو مشہور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وقت اس کام کی دعوت میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے خصوصی افراد سے بات چیت کرنے کے لیے دو تین افراد بھیج دیے جاتے ہیں جو طریقے سے انہیں اس بات کو سمجھائیں اور اپنے ساتھ محنت میں ٹھیک ہونے پر آمادہ کریں کچھ وقت پوری جماعت پورے محلے یا بازار میں کیش کرے کہ مسجدوں میں جمع کر کے آپ مجمعے کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں بن کے تیار ہو جائیں ادارہ اس کی توفیق سے انہیں پھر دوسری جگہ اسی مرض کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے اس سے اس سے براغت یہ سب جو بھائی اس سے بڑا یہ جو سڑک کا ہے ٹھیک ہے اس سے براغت پر تعریف کر کے قائم کیے جاتے ہیں پہلے وہ سارے کام کریں گے اس سے براغت پر تعریف کر کے قائم کیے جاتے ہیں جن میں دین کے جذبات پیدا کرنے والی کتابوں کی تعریف ہوتی ہے یعنی ایک آدمی سناتا ہے اور سب غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں یعنی ایک آدمی سناتا ہے اور سب غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں کچھ وقت نماز کی چیزوں کے سیکھنے سکھانے میں خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ نمازوں کے خوشو حضور کے مشق کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں اب کیا وقت قرآن پاک کی دلاوت میں تجویات اسکار میں مشہور ہونے کی تاکید کی جاتی ہے اس کے علاوہ معاشر میں اپنی طبیعت کے خلاف ایک دوسرے کی دور گزاری قدر منزلت گراموں اعزاز کی اس کی طرف توجہ کیا جاتا ہے کھانا پکانا بوجھ اٹھانا دنیات کی فراہمی نوبت و نوبت جماعت کے افراد کرتے ہیں اور آپ اس کی اپنے دیو کا مشاعری کا مادہ پیدا کرنے کی بس کی طرح جی کیا جاتا ہے نکلنے کے زمانے میں سوائے بنیادی کاموں کے اور کسی بھی کام بات کے متوجہ نہ ہو تاکہ پوری توجہ کے ساتھ یہ سے یہ مٹا ہوا راستہ زندہ ہو جب جماعتوں سے مقام پر واپس جائیں تو سارے عملوں کی اپنے مقام پر کرنے کی کوشش اگر سے تھوڑی مقدار ہو کے بس لیے نکلے تھے جس کا کم سے کم ضابطہ یہ ہے کہ ہفتے میں دو گھنٹے کر لیا کریں روزانہ گھنٹہ پر تعلیم کر لیا کریں ایک جمع ہو کر اس محنت کے وجود میں آنے کے لیے محنت کر لیا کریں اور وہاں پہ تجبیات کا کوئی نہ کوئی معیار قائم کر لیں ان کی پابندی کرتے رہیں آخری بات یہ ہے کہ مقامی اور بیرونی اسی قسم کی محنتیں کی جائے دعوت کی تعلیم کی عبادات کی اخراق کی اس میں بھی و مار لگانا مقصود ہو میں اس لیے اللہ رب العزت راضی ہوں اور امت میں اللہ رب العزت کی راضی کرنے کے لیے محنت کا اور جان و مار کے خرچ کا رواج پڑھے کیونکہ اخلاص کے بغیر اسے عمل کا سمرہ مرتب نہیں ہوتا اب شہرت دانش وغیرہ خبیص و بری سے اعتراض کی پوری کوشش کی جائے یہاں تک ہے کسی کھانے کی بھی دعوت قبول کی جائے تو کھانے کا دارج قبول کی وجہ نہ ہو بلکہ کام کے لیے مفید ہونا اس کے قبول کرنے میں بے نظر ہو کیونکہ یہ امت کے ہر فرد کے لیے اپنے جان مار کے خرچے کے مخصوص ہے سے بچ کے جیسے صورت سے اعتراض کیا جائے گا جس مشق میں جانا بات کا خرچ کیے کبھی کا باعث ہو یا نام و نبود شروع کی طرف بچ کرنے والوں کو کھینچنے والی ہو مگر اپنے اپنے خرچ پر اٹھایا جائے گا دوسرے خرچ پہ نہیں اور اخبار اشتہار رکھ کے سے اعتراض کیا جائے گا اور بحث مسائل مثال اطلاعی مسائل اور ان کے بھی صورت سے اعتراض کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے جمع کشی سادگی توازو ان کی ساری خواہشات افسانیاں یہ خواہشات نفسانی تاکہ قربانی کے ساتھ اس وقت کو بڑھایا جائے اور پھیلایا جائے یہی اس کام کا مزاج ہے اس کی وجہ سے اس کام کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ علیہ وسلم کی طرز کی میرے کو سامنے رکھا گیا ہے اب جتنا ان کے مشابت چار قدم بڑھیں گے ساتھ بڑھیں گے میں کمی آئیں گے مدد چلے جائیں گے ایک محنت کا نقشہ ہے اگر وہ نقشہ وجود میں آ جائے تو قوم اسلام میں داخل ہو جائے اگر وہ نقشہ قابو میں نہ آئے تو پھر مسلمان دوسرے مذاہب میں داخل ہوتا ہے اگر کے بغیر ہم دنیا کے تمام دنیا کے ملکوں میں دعوت دیں تو اسلام میں آ کر بھی اسلام سے نکل جائیں گے اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج اس طرح محنت کا طریقہ بھی دیا نبیوں کی دعوت مسلمان کو بھی نبیوں کی دعوت مسلمان کو بھی مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کھائیں کھائیں اپنا وجود نقشہ چلائیں دعوت کے نقشے کے ساتھ غیر مسلم اسلام میں آتا ہے دعوت کا کافی نقشہ یہ ہے کہ دعوت دینا اور اس کے مطابق زندگی بنانا دعوت دینا اس کے مطابق زندگی بنانا دعوت کی نقل و حرکت شخصی نہ تھی بلکہ مجموعی تھی اور لوگ مطلب جو قبولیات کیا کرتے ہیں سے نہیں کیا کرتے ہیں بلکہ مجمع سے کیا کرتے ہیں مذہب مجموعے کو ایسا بنانے والا ہے ہماری زندگی ہے یہ افراد غیر کے حامی جاتے مجاہدے والے ملتے ہیں پھر ہماری بات سے متاثر ہو کر جائیں اور اپنے مجمع سے بات کریں گے کریں وہ کہیں گے ان مسلمانوں کے ہاں ابرات ایسے ہیں ہمارے یہاں بھی وہ بھی انہیں افراد کی تاریخ نکالیں گے چاہے وہ واقع میں نہ ہو دعوت جو چلے گی تو وہ ایک آدمی کے دینے سے نہیں چلے گی دعوت جو چلے گی ایک آدمی کے دعوت سے دینے سے نہیں چلے گی اجتماعی زندگی لائیں گے اس میں کھانا پینا عبادات نظریات تخیلات حاکم اور غریبوں کے ساتھ کو دیکھیں گے انہیں اجتماعی زندگی لائیں گے ان میں کھانا پینا عبادات نظریات تخیلات حاکم اور غریبوں کے ساتھ کو دیکھیں گے اپنی مدد خود کرنے کو دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے ایک تو اس میں نقل و حرکت ایک اس میں نقل و حرکت ہے جو دعوت ہے ایک اس میں نقل و حرکت ہے اور نقل و حرکت ہے اقدار مقصد نہیں یہ جذبہ کہ خدا سے راضی ہو جائے تمہارے ملک باہر کے نہیں آئے تمہارے بول مال کے لیے ہی نہیں آئے بلکہ اس لیے آپ آئے ہیں کہ جب تم ان کلیات پر آؤ گے تو خدا تم کو چمکائیں گے تو پھر وہ اجتماعی زندگی مساوات شاہ محبت کی زندگی دیکھیں گے وہ مسلمان ہوں گے ایک طور ایک وقتی طور پر جماعت کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا لیکن وہ مقامی آدمیوں کے ساتھ رکھ گیا جو مسلمان حضور کا تو کے زمانے میں ہوتے تھے تو مدینہ مروا آتے تھے مدینہ کے لوگ ان کے دین سکھاتے کھانا کھلاتے تھے تو بھی دعوت دیتے تھے تو بھی دیتے تھے جب وہ واپس گئے تو ان کے کبیرا نے دیکھا کہ مدینہ مرا سے جو دین سیکھ کر آئے وہ دیکھا کہ خوشحال ہو کر آئے آپ اس کا تعاون سیکھ کر آئے تو ان کو دیکھ کے تمام قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا اب بات یہ ہے دعوت دی جاتی ہے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں جب اس کے مطابق اپنے زندگی نہیں دیکھتے تو مضبوط نہیں رہتے اگر ہم اسلام کی دعوت دنیا میں اٹھائیں تو مسلمان کو دائی بنانا ہے کھانا کھلانے والا بنانا ہے تو غیر مسلم ہماری کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہم غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو ہم پھر مل جا کر پڑھیں گے ان کو دین کا سکھانا کھانا کھلانا ادا کرنا میری وہ وقت کرنا پر آئے گا اگر ہماری ایسی فضا نہ ہوگی تو ایک فیصد مسلمان بھی ہو گیا تو زندگی دیکھ کر ہمیں مجھے واپس لوٹ جائے گا آج مسلمان مزدور دوری کے اعتبار سے باتیں کرتا آپس میں غیر مسلم اور غیر مسلم کی طبیع کے یونین ہیں زائرین راجروں کی یونین ہیں اب کاموں کے کرنے کے طریقے غیر مسلموں کے آ گئے اب کاموں کے یہ غیر مسلموں کے آ گئے ایسی صورت ایسے کبھی کوئی تحریک اٹھائے تو یونین والے آئیں گے ان کے کہنے پر کی طرف ہو جائے گی سرمایہ دار کو گولی لگے تو جو ان کی مدد کرائے گا یہ معلوم ہو جائے گا کبھی کا کہتے تھے ساتھی کبھی کہتے ہیں کرم صدر کے زمانے میں زمانے میں ایسا نقشہ بنایا گیا تھا سمجھا دورہ کرم صدر کے زمانے میں ایسا نقشہ بنایا گیا تھا کہ دعوت تعلیم عبادات سب کا مزاج بن گیا تھا افسر کے زمانے میں ایسا نقشہ بنایا گیا تھا کہ دعوت تعلیم عبادات سب کا مزاج بن گیا تھا اب تو دعوت دی نظام الدین اور نے جا کے سیکھا اور کہہ دیتے ہیں جب امت کا مزاج ایسا بن جاوے تو ہر جگہ کے لوگ سکھانے والے بن جائیں گے جب امت کا مزاج ایسا بن جائے تو ہر جگہ کے لوگ سیکھنے والے سکھانے والے بن جائیں گے دعوت آج کے مفہوم میں خالی دوسرے کو قائل کر دینا ہے حضور صلی علیہ وسلم جو نقشہ ہے یہ دعوت کا ایسا ہونا کہ اگر مرتد ہو جائیں تو اس کا سمجھائے بجائے اگر نہ سمجھے تو اس کو قدر کر دیں لیکن جب قدر کریں گے تو کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے جب تک کو بڑی چلیں چڑھیں گے اسے چارے چلائیں گے اور جب چہرے نہ چلے گی تو تشدد پر آئیں گے ہم دائی تیار کر رہے ہیں ہم دائی تیار کر رہے ہیں پیسے سے کب تک دعوت چلائیں گے کب تک پیسے سے تعلیم چلائیں گے کب بغیر ٹریننگ کے اپنے ہی کو اپنے ہی کو ماریں گے پہلے سے کیونکہ الزام کام الزام الدین سے ہو رہا ہے ادھر سے بچہ کرنے کے لیے ان کو بلاتے ہیں اس کام کو جنہوں نے پاکستان میں کیا ہے کچھ یہاں ہے کچھ پاکستان میں کچھ وہاں ہیں کچھ مکے میں ہیں اب کام کرنے والے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کام کے اصولوں پر جمانے کے لیے کیونکہ وہ کام کرنے والے ہیں کے مشورے کے لیے بلاتے ہیں خرچے کے لوگ ہے کہ جانا مار دو تو خرچ قربان قرآن حدیث نے بتلایا ہے آپس میں خرچ کے لیے جاتا ہے جو کام میں شریک ہوتے ہیں کام اور ہیں کام کیا کام ہم کے چیز کی ذہن میں آتی جاتی ہے اس میں شامل ہوتا جاتا ہے وہ نام بھی عوام بھی ہیں اور کے دوسرے دینی کام بھی ذمہ ہیں اس میں کام شرکت شرکت کر پاتے ہیں اچھا، تو ہماری کیا مدد کرو گے آپ جو آدمی بھیجنا چاہیں گے ہم ان کو سکھانے میں سمجھانے میں آپ کی مدد کریں گے میں جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں کہتے بندی کے بتائے کیا کہتے ہیں ججیات متر رہا ہیں پہلے کو سمجھ ہیں جزیات سمجھ میں آ جائیں گنیات پر محنت کرنا ہے ہم جزیات نہیں چھیڑتے ہماری جماعت میں ہر طرح کے آدمی ہیں وہ سب ایک طرح کے مشق کرتے ہیں آگے مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے زندگی کے ہر شعبے میں پیدا ہو مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زندگی کے زندگی کے ہر شعبے میں پیدا ہو اور عام مسلمانوں میں اختار سالوں کی مرضی کے مطابق معاشرے کی صلاح وجود میں آئے اس کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کی جو احساس ہے وہ وجود میں نہ آ جائیں اسی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے معاشرے کی جو احساس ہے وجود میں آ یعنی کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین اور وہ اکثر طریقے سے سے اللہ رب کامیابیاں دینے کا یقین اور اس کے سیکھنے سکھانے کی کموں میں قائم جب تک جب تک قائم نہ ہوگی معاشرہ قائم نہ ہوگا مقصد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کہ شعبہ میں پیدا ہو اور عام مسلمانوں میں تالہ سالوں کی مرضی کے مطابق معاشرے کی طرح وجود میں وجود میں آئے ان کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کی جو اثاث ہے وہ جلد میں نہ جائیں وہ کیا یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ ہونے کا یقین اور سکے طریقے سے سے کامیابی لینے کا انحصار کا یقین کہ اردو کے سیکھنے کے بغیر نہیں ہوں گے اور اس کے سیکھنے سکھانے کی بھی جب تک قائم نہ ہوگی معاشر قائم نہ ہوگا ان چیزوں کے مصیبت آ رہی ہیں وہ ختم ہو اور یہ وجود میں جو تار کے لیے میں یہ تارائن میں حاصل ہوں ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے پبلک کے جانوار کو اسلام کے پھیلانے میں لگانا ہمارا کام ہے پبلک کے جانوار کو اسلام کے پھیلانے میں لگانا اسلام اسلام طریقوں کا نام ہے اسلام کا نام ہے جب خصوصیت پیدا ہو جب چیز پیدا کرتی ہے اور جب پبلک میں اسلام کی خصوصیت پیدا ہوگی تو لوگوں کو بدلنا وہ اسلام کی دعوت ہے جب غیروں میں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے جب وہ طریقوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تو اسلام نہیں پھیلتا جب پبلک اسلام کے کرانے والی بنائی جائے گی تو اپنی زندگی کے طریقے بھی طریقے بھی بدلے گی اسلامی زندگی کو اسلامی زندگی کے اقادیت بتانے کو بھی سیکھے گی اپنی زندگی کے طریقوں کو بھی بدلے گی کے مطابق اس سے اسلام پھیلے گا ہمارا مطمئہ نظر ہے کہ یورپ اور شیر کی قومیں اسلام میں آئیں ہمارا مطلب نظر ہے یورپ اور شیر کی قومیں اسلام میں آئیں یہ اس کام کو کام کو نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے نہ کوئی سرمایہ دار کر سکتا ہے پبلک کے پبلک ہی میں کے پیسے سے نکالنا پبلک کو پبلک ہی کے پیسے سے نکالنا پبلک کا ذہن ہو کہ پیسہ لگانا پبلک کے طور پر کام اٹھائیں گے تو اس کام کا ذہن بنے گا اس پبلک میں سرمایہ دار غریب تاج اظہار سبھی کام آئے گی وہ پوچھا یہ کام سن تیرہ سو چالیس ہجری میں شروع ہوا چندا جان رحمۃ اللہ کی بات ہے سن چوالیس ہجری میں حج کو گئے مدینہ منورہ میں روزہ مبارک پر یہ کام القا ہوا روزہ مبارک میں کام القا ہوا یہ میرے ساتھ میں

تو آپ تو

ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھے پھر ہم اپنی طرف نہیں اللہ ندی رحمۃ اللہ مجھ سے فرمایا اور اللہ پاک کی ربوبیت میں ہے یہ بات کہ مرض سے پہلے اللہ پاک علاج پیدا کرتا ہے اللہ نے جو نیانی تھی اس کا علاج تبلیغ کی صورت میں پیدا کر دیا ہم جو ہے سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم کب سے اپنے علاقوں کو دیکھتے ہیں اپنے گاؤں اپنے زبان والوں کو دیکھتے ہیں نہیں ہم سب کے سب ایک بنیاد ہماری کیا ہے میں نے پڑھ کے بنیاد ہماری یہ ہے کہ سب کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں اور وہ جو ملے گی سے ملے گی اور کسی طریقے سے نہیں ملے گی اور سے نہیں ملے گی

برسوں کی زندگی کے تیز ہے جن میں پیدا ہوں اور عام مسلمانوں میں اختار کی مرضی کے مطابق بادشاہ کی طرح وجود میں آئے اس کی صورت اس وقت تک ممکن نہیں کہ بادشاہ کی جو احساس ہے وجود میں نہ آ جائے یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہو جانے کا یقین یعنی کامیابیوں کے خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سے اللہ رب کامیابیاں دینے کا انحصار کا یقین اللہ رب العزت نب الابیاں انحصار کا یقین اس کے سیکھنے سکھانے کی وہ بجائے جب تک قائم نہ ہوں گے لازمی ہے کامیابیوں کے ہاتھ میں خدا کے ہاتھ میں ہونے کا یقین اور لوگ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دار سے کامیابیاں دینے کا انحصار کا یقین حضور سر کے سرکتی میں منحصر ہے لیکن اور اس کے سیکھنے سکھانے کی وہ فضائیں جب تک قائم نہ ہوں گے باشرہ قائم بٹھاؤ ادھر اجراسات سے وہ وجود میں نہ آ جائیں یعنی کامیاب ہو کے اللہ کے ہاتھ میں یقین ہونے کا یقین حضور اکم سر کے طریقے سے اللہ رب سے کامیاب ہے یعنی کا یعنی سار کا یقین ایک دو اس کے سیکھنے سکھانے کی عمر فضائیں جب تک قائم نہ ہوگی معاشرہ قائم نہ ہوگا ان دیگوں کے ضیاء پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو اگر دیگوں کے وجود میں وجود دائر کی نعمت گئی وہ جو ہے حاصل ہو ہمارا کام ہے جانو مار کو اسلام کے پھیلانے میں لگانا میرے دوست یہ عمومی طور پر سب کے ذہن کامیابی جو ملے گی وہ اللہ سے ملے گی اللہ کے ہاتھ میں اللہ سے کم ملیں گے تمز کم سے کم تیگوں کو اختیار کریں گے اور اس تیگوں کو سیکھنے سکھانے کی بھومی بظاہر قائم کریں گے یہ ہم پاک سے مانگتے رہے اور یوسا فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھو بھائی اگر ایک آدمی تین چیزیں نہیں دیتا بلکہ کسی کو تشکیل کے بغیر مت چھوڑو

اللہ پاک کا اور بڑا احسان ہے ایک سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے پاک ہمیں فرما دیا دوسرے ہمیں صدر کے امتی بنا دیا اور ہمیں حکم دے دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں مقصد میں بھی طریقے میں بھی ہم جب ہمارے جب میں جو مسلمان ہیں جب بادشاہ سے فقیر ہے امیر ہے غریب ہے اس کو اس وقت سلطنت کے طریقے سے میرت پہنانا اور جتنے غیر ہے انہیں اسلام پہنانا اکم سرس کو اللہ نے جب یہ بھیجا تو مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہم کہیں گے ساری دنیا تمام دنیا کے انسانوں کو اسلام پیدا مانگتے رہیں گے ہر وقت ہماری یہ فکر ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو اللہ نے کرم فرما دیا وہ یہ ہے میں جب گیا نظام الدین گیا سب سے پہلے میرا دن تھا مولانا اجاز صاحب نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان کا زن جو ہے بہت کام کرتا ہے مجھے زن کا پتہ نہیں تھا مسلمان کا زن جو ہے بہت کام کرتا ہے ہمارا جو زن ہے وہ بھی کام اس سے بھی کام ہوتا ہے ہمیں نام پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سارا امریکہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سارا اسلام میں آ گیا کہ نہیں آ گیا سارا افریقہ اسلام میں آیا آیا کہ نہیں میں تو تھا مسجد میں تو مارا صاحب رحمت اللہ گفتگو فرما رہے تھے اسد صاحب حکیم احسان حسان صاحب اس عبدالقدوس صاحب سے اپنے مجرے میں اور یہ عبد المنی صاحب جو ادبات سناتے تھے وہ مجھے آگے سناتے تھے اب آگے دیکھو جو آدمی عزت میں لگا ہوا ہے جو اس کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی دو, دو, دو, دو ہمارا جو ہے شریک ہو جائے گا میں کہا بھائی تھوڑا کام بن گیا جو اب احت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سواب دے گا اس کا ہمیں مجھے اتنی چھٹی ملتی نہیں تھی دفتر سے ہمیں جو جتنا کام ہو رہا دنیا میں ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے ان کے ساتھ سب کے ساتھ دفتر اب سواب ٹھیک ہو گئے اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کہیں گے یا اللہ سارے یورپ کو اسلام میں داخل فرما سارے امریکہ کو شمالی امریکہ امریکہ جنوبی کو کہ سارے کینیڈا کو سارے امریکہ امریکہ کو کو سارے سارے ایشیا والوں کو آسٹریلیا والوں کو نیوزیلینڈ والوں کو اور اللہ پاک ہمیں خبر ہوئی ہے کہ جو آدمی پکڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے آرام سے رائے نکالے گا یہ ہندوستان والے جو ہیں کا بچہ بچہ ساری دنیا کی نیت کر سکتے ہیں جو امریکہ میں جو ہے جو میں رہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جو میرے شیواری میں ہیں وہ میرے سارا عالم کی نیت کر سکتے ہیں والے بچہ بچہ ساری دنیا کی نیت کر سکتا ہے اور کسی کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور استقبال کریں جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے اس کے لیے ہم استقبال شروع کر دیں جس چیز کو ہم چاہیں کہ وہ نہ ہو اس کے لیے استقبال شروع کر دو زیادہ جو ہونا چاہیے اسے وجود میں لیا جو غلط ہو رہی ہے اسے میں سے وہ نہ ہو اس کے لیے استقبال شروع کر دو ہمیں کسی کے ڈائی کی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح میں چھوڑ گئے اس سطح میں سارے کے سارے مسلمان آ جائیں بادشاہ بھی آ جائیں جن گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ بھی آ جائیں کئی گھروں سے کھانے کو نہیں ہے وہ بھی اس بار جو عورتیں چار پیسے نہیں اٹھ سکتی اندھی ہے کوڑی ہے وہ سارے کے سارے عالم کی ذمہ دار ہیں جہاں آپ قید میں ہیں کوئی نہیں کر سکتے اللہ شاہ السلام تو ڈر ہے جمعے کے روز ایسے کپڑے پہنتے تھے غسل کرتے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے جیل کے دروازے سے پہنچتے کہنے کے جانا میں یہاں تک جا سکتا ہمارا آپ جو ہیں سارے آپ کے ذمہ دار ہیں ابھی نظام الدین اس رہے جہاں جانے بار بار کہ وہاں وہاں کوئی ہوتی ہے کیا پر کے اثرات رہے وہاں جانا ضروری ہے وہاں سے ہو کے پھر مکہ منا ہو جاتا ہے

میں کوئی نظر آیا نہ ذمہ دار سمجھے دعائیں مانگتے رہے اور بار بار کے ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں اور وہ سے سے سے طریقے اللہ کے منشا کو پورا کرنے اور کسی طریقے سے نہیں ہوگی بھائی یہ دل میں اتارنا اللہ کے وقت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اسے اسی کو بول رہے ہیں اسی کو سوچے اسی کو سوچے اسی کو لے دیکھے پھرے یہ کشمیر کشمیر یہ پھرتے ہیں یہ کشمیر کوئی کوئی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے کشمیر والوں کو سارے ہندوستان والوں کو یاد آج سب کو اسلام میں داخل کروا ہم کوئی بوجھ نہیں لینا چاہتے نہ کوئی حکومت لینا چاہتے ہمیں سنا ہمارے ساتھ سے امریکن جا رہے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہمیں سارے امریکن جو ہے جا رہے ہیں اسی لیے کھل چکا ہو کہ سارے افغانستان تمہارا ہی ہے سب کے سب مسلمان ہو جاؤ سب مسلمان ہو جائیں اور مسلم نے ٹھیک کی بات کی کہ سارے امریکہ مسلمان ہو جائیں حکومت وہ کرے آپ ان کا پہرا دے رہی پہلے کام کریں گے ہم نہ ملک چاہتے نہ مار چاہتے نہ حکومت چاہتے نہ بزرگ بننا چاہتے نہ بڑا بننا چاہتے ساری امت کو تیار کرنا چاہتے باقی بھائی باہر نکل کے کیا کرنا اگر میں مشورہ ہو گیا Il suo successo ci dà di آسان ہے بات کوئی مشکل نہیں ہے پورے دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو پیسہ کسی نہیں ہے ہمارے سب سے دیکھ بہت تک سب ہے اس میں جو دل ہے دل میں یہ اتار دو یہ سب کامیابی اللہ سے ملے گی حضور علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے منشا کو پورا کرنے سے ملے گی اب دیکھ لو یہ میرے عزیزوں غزب بدر میں رمضان آ گیا آپ نے کیا فرمایا جی ہمارا سرمانہ کہ روزے افطار کر دو کیونکہ آگے جا کے کمزوری بات نہیں ہو جائے گی ابھی سورج چھپا نہیں ہے بس بھی نہیں وہاں میں روز افطار کر اور جو روز افطار کر دیا ہے فرمایا روز افطار کرنے والے ہیں روز رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے جو روز افطار نہیں کیا لڑائی کا مساف بڑا فرمان ہے خدک میں تین نمبر سے قدر ہوگی ہم یہ دیکھیں گے کہ نے اس موقع پہ کیا کیا ہاں آپ اپنے آپ کو سارے عالم کا سارے ہندوستان کا سارے ایشیا کا سورے کا دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان ہے اور سب کے ذمہ دار ہیں اللہ پاک کی مدد سے ہمارے ساتھ برکت ذمہ داری کیا ہے اگر ہم سارے آدمی دار آپ کو سمجھیں گے ہماری مدد کرے گا مگر ہم نے کیونکہ ذمہ داری میں کمی کی ہے ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں گے یہ آدھا تو ہم معاف کر دیں اور آئندس کو ہم نے انگریز بنا دیا صاحب بجمین نے بغور مولانا یوسف صاحب کے دو چیزوں کو سیکھ لیا تھا اللہ کی بڑائی اور مغلوں کی چھٹائی اور اصل زندگی آخر کی زندگی ہے زندگی آخر اصل زندگی نہیں ہے ایسے زندگی ہر قیمتی اس کے مدار ہے بازار زندگی کا ہم دل سے دعا مانگیں گے سمجھے یار ہر انسان کو تو ہدایت دے جب یار مہربانی فرمائی ہر مسلمان سے کہو کہ بھائی تو پڑھتے ہی تو ہو گیا سارے عالم کے ذمہ دار ہو گیا اس ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا نا معاف کر دیا

تعلیم کی بات یہ ہے تعلیم ہمارے دل اللہ تعالیٰ اور کے رسول کرام سے اثر لینے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کرام کا دور ہمارے دل میں آ جائے تعلیم کا موضوع ہمارے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرام سے اثر لینے والے بن جائیں اللہ رسول کے کلام کا نور ہمارے دل میں آ جائے اللہ کے کہ باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں برست ہو جائے فضائل کے شوق سے اللہ کے رضا کے لیے آمار کرنے والے بن جائیں فضائل کے شوق سے اللہ کے رضا کے لیے آمار کرنے والے بن جائیں سمجھ میں آئیے نا بات ابھی دوستوں تعلیم کر کے ابھی جو بیٹھے ایک آدمی پڑھے گا سر مگر ہمارے اندر بڑا آیات اور حدیث کا دور لینے کی نیت ہو میں تو وہاں کھڑا تھا چبوتے پہ بڑے ریاض صاحب رحمت نے تھے اور پانی وہاں میاں گلاس رکھا یہ کیا گلاس رکھ دیا وہ اس وقت مشہور ہو چکے ہو چکے

جی کے ایک بار گیا مجھے میں پڑھا دیں بیان کرنے پڑا تھا سوچے گئے یہ کے نہیں نہیں گے میرے دل میں ہے ہے کہ تو اس پر جی،

جب ہدایت کا سورج گرے گا سب کو خبر ہے ایمان میں نفع ہے نقصان ہے اس کے ٹیکے میں نفع ہے پھر ٹیکے کی خراب کرے گی وہ نقصان ہے سب کو نظر آ جائے گا اب دعا مانگتے رہے دینا وہاں مقام پہ ہم تعلیم نہیں کی اس کے یہ تعلیم کا دور حاصل نہیں ہوا ورنہ وہ کبھی ہم اس میں داغا کر نہیں سکتے تعلیم کا ہمارا میں نے صاحب سے کہا صاحب آپ جگہ نہیں چھوڑ سکتے جو انوارات ہیں آپ نے سب کی اور دعوت کو دور نہیں حاصل ارے دوڑ صبح صبح ہم اٹھے دعوت یہ پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس منٹ نہیں اتنی دعوت تو اتنی دعوت دو کہنا گیا کہ تاثر ختم ہو جائے السلام سپیکر چې سره نه یو او په دویم کې ہمارے بھی مانگے توفیق ہماری